الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے